تو تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ خطبہ کا ترجمہ بھی سن لیں اور بعد میں سنت بھی پڑھ لیں دونوں آپ لوگوں کو خیر حاصل ہو جائے گا آج اس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا ہے وہ موضوع تھا دل جوئی ہمدردی غمخواری اور حوصلہ افزائی کی ایک عظیم الشان عبادت ہے اس موضوع پر آج انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے ابن آدم اے انسان جس سے بھی تم محبت کر لو ایک دن اسے چھوڑ کر کے جانے والے ہو اور جو بھی عمل کر لو وہ ضرور تمہارے سامنے آنے والا ہے اور جو بھی نیکی کرو گے نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی اور برائی بھی بلائی نہیں جائے گی جو حساب و کتاب دینے والا لینے والا ہے وہ رب العالمین کبھی سونے والا نہیں ہے اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے یہ جان لو کہ تم سے کوئی غلط کام ہوا ہے یا اللہ رب العامن کسی نعمت پر تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا ہے اے اللہ کے مندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری جب وفات ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو میرے بھائیوں ایک بہت عظیم عبادت ہے اللہ رب العامن کی قربت کا بہت بہترین ذریعہ ہے اور وہ عام طور پر زبان سے ہوتا ہے اور انسان اگر اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر درجات بلند کرتا ہے اور وہ کون سی عبادت ہے دلجوئی کی حوصلہ افزائی کی اور اس طریقے سے ہمدردی کی اور غمخواری کی یہ بہت عظیم عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے ایک نام الجبار ہے اسی سے الجبر ہے عربی زبان کے اندر اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کی بہت زیادہ دلجوئی کرنے والا ہے وہ فقیر کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے مال عطا کرتا ہے مریض پر رحم کرتے ہوئے اسے شفا دیتا ہے اور جسے توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہوئے اسے توفیق دیتا ہے اگر کوئی خوف کی حالت مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے امن دیتا ہے اگر کوئی غمگین ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دیتا ہے تو اللہ ہر برامین کا نام الجبار ہے بدی عظیم خصرتوں والا اور صفات والا اللہ رب برامین یہ بہت عظیم عبادت ہے یہ نفس کی بلندی پر دل کے بڑے ہونے پر اور انسان کے دل کی سلامتی پر اور اس کی عقل کی پختگی پر یہ چیز رات کرتی ہے آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس عبادت سے غافل ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ہمیں ضرورت ان کی یہ ہے کہ ان کی مواصلات کی جائے ان کی ہمدردی کی جائے ان کے بارے میں سوال گفتگو کی جائے ان کی حالتوں کے بارے میں سوال کیا جائے ان کے لیے دعا کیا جائے انہیں ہدیہ اور تحفہ دیا جائے ان کی ضرورتوں کو پوری کی جائے اور ان کے غموں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اگر وہ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو ادا کر دیا جائے فقراء اور مساکین ہیں تو صدقہ اور خیرات کیا جائے یتیم ہے تو ان کی کفالت کی جائے اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو ان کے عذر کو قبول کریں اور اگر کوئی وہ آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ ان کا شکر ادا کریں آپ ان کے لیے نصیحت کریں ان کو خیر کی بشارت دیں اور ان کے خوشی اور غمی میں آپ شریک ہوں اور ان کی دعوتوں کو قبول کریں یہ سب دل جوئی اور حوصلہ افزائی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے دل جوئی کی بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں انہیں میں سے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف وہی کی اور فرمایا کہ یوسف علیہ یوسف تم ان چیزوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو خبر دینے والے ہو بتانے والے ہو کیونکہ اللہ ابامن غافل نہیں ہے اسی طریقے سے موس علیہ السلام کی ماں نے جب موسا علیہ السلام کو پانی کے حوالے کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ موسا کی ماں غم نہ کرو تمہارے بیٹے کو ہم تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اللہ رب العلامی دلجوئی کی ہمارے نبی نے جب ہجرت کی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے تو اللہ رب العالمی نے آپ کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا ان لدی فرد علیہ لراد کی جس رب نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے وہی رب العالمین تمہیں مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ واپس لانے والا ہے اور اللہ رب العالمین نے مکہ کو فتح کرایا اور آپ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور اس طریقے سے ہم دعا میں کرتے ہیں دونوں سدوں کے درمیان رب فرلی ورحمنی وجبرنی ورفانی ورژ وحدنی وہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے ہم پر رحم فرما اللہ میری مصیبتوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرما اللہ تمہیں رزق عطا فرما اللہ تو ہمیں ہدایت دے اللہ تمہارے ساتھ معافلہ ہمارے ساتھ جو ہے افو کا معاملہ فرما اور اللہ کے قصول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کی پریشانی کو دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور جو کسی دست پر آسانی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر آسانی فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کے آئے پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے وہ اللہ فیون العبد ما کان العبد فیون عقی اور اللہ رب العامن بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس طریقے سے ماں نبی نے فرمایا کہ بہترین اعمال میں سے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر خوشی داخل کرنا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دینا اگر وہ بھوک ہے اس کو کھانا کھلا دینا اگر وہ مقروض ہے اس کے قرض کو ادا کر دینا اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اگر میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے جاؤں یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں ایک مہینہ اس مسجد کے اندر اعتکاف کروں یہ دلجوئی اور ہمدردی کی یہ ساری صورتیں ہیں جو ہمارے دین اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے اور ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کے دلجوئی کیا کرتے تھے ان کے حالات پوچھتے تھے ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آتے تھے اور اس طریقے سے اور ان کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے اور حدیث کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری صورتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی نے پوچھا اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو اسلام لانے کے بعد کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ رب العالمین میرے لیے جو مقدر کر دیتا ہے اتنی میں نمازیں پڑھتا ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اور اس طریقے سے ان کی ہمت افزائی کی اور اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبیل امین ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ خدیجہ ہیں ابھی وہ آنے والی ہیں ان کے پاس سالن ہے کھانا ہے اور پانی ہے جب وہ تمہارے پاس آئیں تم کے اوپر سلام پڑھنا ان کے رب کی طرف سے اور ہماری طرف سے اور انہیں جنت کی بشارت دینا کہ انہیں جنت ملے گی یہ بھی ہمارے نبی کی دلجوئی اور ان کی فضیلت بیان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے خطبے کے اندر ان باتوں کو انہوں نے بیان کیا اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دلجوئی کیا کرتے تھے انہیں میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ابے بن کاب سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اوپر قرآن کو پڑھوں قال ابئی ابئی نے کہا اللہ آسمان سمان کیا اللہ رب العالمین میرا نام لیا ہے تمہارے بھی نے فرمایا کہ ہاں اللہ رب العامی نے تمہارا نام لے کر کے بیان کیا ہے تو بے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کیونکہ اللہ رب العامی ان کا نام لیا اس میں ان کی فضیلت اور ان کی منقبت ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حت فاطمہ جب آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی تو آپ ان کی درجوئی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس طریقے سے ان کو بوسا دیتے تھے ان کو مبارکباد دیتے تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے ایسے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں جاتے تھے وہ بھی کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال کرتی تھیں آپ کو بوسہ دیتی تھیں اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھیں تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ دلجوئی کیا کرتے تھے اور اسی پر انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اللہ ہر اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے اور اس طریقے سے اپنی باتوں کو ختم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی دعائیں انہوں نے خطبے کے اندر کی ہیں ان تمام دعاؤں کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے قبول امین و صلی اللہ علیہ محمد علیہ وصب جداکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ آج ان شاء اللہ کی نماز کے فوری بعد جبیل دعوا سینٹر میں محاسب نفس کے موضوع پر ماہانہ بیان ہوگا درس ہوگا عصر کی نماز کے فوری بعد آج لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں اور اس درس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو دینی مجلسوں میں شریک ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق جامعین وسع مبارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام اللي ہے برا؟ تم هذا الغرفة اللي هنا على اليمين فيها مشكلة في الكهرباء؟ زين؟ زين؟ مشاكل مشاكل مشاكل في في في في في في في ولا شيء شيء مشكلة مشكلة الكهرباء الكهرباء يعني؟ كان مو ما ما من الشيخ شيخ؟ بس بھائی مشکل مسائل

جی جی جی